بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد محترم بزرگو دوستو اور میری مائے اور بہنیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اے رسول اے میرے محبوب اب تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو گویا تم نے اپنی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا جب یہ دعوت کی محنت کی آیت اتری ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدیجہ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری سپرد کر دی ہے میرا بستر لپیٹ دو اب میرے لیے آرام کرنا حرام ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بے چین ہو گئے اتنے بے چین ہوئے اتنے بے چین ہوئے اور ایسے دعوت کے کام میں لگ گئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ يَا صَفَا کہ میرے محبوب تم تو اتنا گھڑ رہے ہو اور لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اتنا غم کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری جان نہ نکل جائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری ملی کہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے لوگوں کو دائی بن کر دعوت دینا ہے اگر لوگ ایمان نہیں قبول کرتے حضور رونے لگتے اندر اندر کڑنے لگتے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے تمہارا کام صرف دعوت دینا ہے اس طریقے سے مت اپنے جی جلاؤ اس طریقے سے مت کڑو کہ جس کے بنا پر تمہاری جان کو تکلیف ہو جائے لیکن یہ مشن ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بس بے چینی کی حالت میں گزری ہے یہاں تک کہ یہی دعوت کا جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں منتقل ہوا صحابہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے تیار کیا وہ مشہور ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے ایمان لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے بعد میں ایک دن کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اب میرا کیا کام ہے میں کیا کروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو کام میں کرتا تم بھی اسی کام کو شروع کر دو یعنی جس طرح میں دعوت کی محنت کرتا ہو ابو ابو بکر بکر تم بھی تیار جاؤ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور کا حکم ملا میں صبح میں نکل گیا دعوت کے کام کے لیے صبح سے شام تک دعوت کی محنت کرتا رہا شام کو پانچ آدمی آدمی لے کر حاضر ہو گیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آج کی دن بھر کی یہ پونجی ہے یہ پانچ آدمی وہ ہے جنہوں نے آج میرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تو یہ ایک جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا کہ وہ مکہ کا ایک مشہور شاعر تھا مکہ نہیں بلکہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ تھا قبیل دوس اور قبیل دوس کا یہ مشہور شاعر ہے توفیل بن عمر دوسی بڑا مشہور شاعر تھا بلکہ لکھا یہ ہے کہ اس زمانے میں پورے مکہ شہر میں سیونٹین یا ایٹین آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے پورے مکہ میں جس میں دیہاتی علاقہ بھی آ گیا پورے مکہ میں سترہ آدمی اور ایک روایت کے مطابق اٹھارہ آدمی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے جن کے پاس پڑھنے لکھنے کا تھا ان میں سے ایک یہ ہے بن عمر دوسی کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا تھا یہ توفیل بن عمر دوسی جب یہ اپنے قبیلے دوست سے شہر مکہ میں آیا تو قبیلے والوں نے یہ کہا مکہ تو جا رہے ہو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملاقات نہ کرنا ان کے قریب بھی مت جانا ان کے پاس ایسا جادو ہے کہ تیرا پورا ایمان بدل جائے گا وہ تو باپ بیٹوں کو جدا کر دیتا ہے اس لیے ان سے دور رہنا ان کی باتیں نہ سننا تو فیل بن امر دوسی کا بیان ہے کہ میں جب مکہ انٹر ہوا تو میں نے کاٹن بول لیا روئی لی اور میرے کانوں میں میں نے ڈال دی کہ اگر کہیں گزر رہا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت کی محنت کر رہے یا کوئی جملہ بول رہے تو میرے کان میں نہ پڑ جائے کان میں روئی ڈالی میں نے اور اس کے بعد میں میں نکلا کہ محمد کی آواز میرے کان میں نہ آئے لیکن انسان چاہے کچھ بھی کرے جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا یہی تفیل بن امر دوسی کا بیان ہے کان میں روئی ہے اور میں گزر رہا ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ایک کونے میں کھڑے رہ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ دفیل کہتے ہیں کہ کان میں روئی ہے پھر بھی وہ آواز سیدھی میرے کانوں میں چلی آئے میں نے پہلی مرتبہ قرآن کو سنا قرآن کی الفاظ سنے دفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں قرآن کی الفاظ میں نے کیا سنے وہ آواز کان میں پڑی ہے دل میں یقین ہو گیا میں بھی تو شاعر ہو یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے یہ تو پاک پر پروردگار کا کلام ہے تو فیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلام میں نے سن لیا آپ بھی سچے آپ کا کلام بھی سچا اور اسی وقت کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے صحابی بن گئے اس اسی وقت ایمان قبول کر لیا اور جب ایمان ان کے پاس آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے ایمان دے دیا اگر اجازت ہو تو میں جا کر میرے پورے قبیلے کو دعوت دیتا ہوں سب کو مسلمان بنا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فیل میری طرف سے اجازت ہے جاؤ اپنے قبیلے میں دعوت کا کام کرو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں ہنڈریڈ پرسنٹ شور تھا کہ میں جاؤں گا دعوت دوں گا اور میرا پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا کیونکہ میں اپنے قبیلے میں بہت رسپیکٹڈ پرسن سمجھا جاتا تھا لوگ میری عزت کرتے ہر چیز میں میرا مشورہ لیتے اس زمانے میں میں ہی تو تھا پورے قبیلے میں پڑھا لکھا آدمی ہر چیز میں مجھ سے مشورہ ہوتا اور لوگ میرا بہت احترام کرتے تھے میں جو بولوں وہ ہوتا تھا تو دل میں کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا جاؤں گا کہوں گا پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے قبیلے میں پہنچا اور میں نے جا کر دعوت کا کام شروع کیا حضرت طفیل کا بیان ہے وہ قوم جو میرے ایک ایک لفظ پر عمل کرتے تھی میری ہر بات کو مانتے تھے جب میں نے دین کی دعوت دی ہے پوری قوم نے انکار کر دیا مجھے عجیب عجیب جملے کہے اور ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول 机油 سب نے منع کر دیا حضرت طفیل فرماتے میں تو شکٹ ہو گیا میں تو سوچ نہیں سکتا تھا فرماتے میں میں واپس مکہ مکہ گیا اور نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں تو یہ سمجھ رہا تھا میرے ہاتھ پر سب ایمان لے آئیں گے لیکن عجیب بات یہ ہے ایک بھی آدمی نہیں جو میری بات مانے انہوں نے تو انکار کر دیا اور مجھے زلیل کر کے رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ہاں توفیل دعوت کے کام میں تو صبر کرنا پڑتا ہے حضرت توفیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا قبیلہ بیکار ہے اب ابھی اور اسی وقت ہاتھ اٹھاؤ بدعا کرو اللہ میرے قبیلے کو برباد کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ تو فیل کے قبیلے کو ہدایت دے دے اے اللہ تو فیل کے قبیلے کو ہدایت دے دے حضرت تو فیل کا بیان ہے ماں آجبنی مجھے حضور کا یہ دعا کرنا اچھا نہیں لگا اور میں نے سوچا اللہ کے نبی کیوں دعا کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فیل ایسا نہیں ہوتا ہے دعوت کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے صبر کرنا پڑتا ہے جاؤ واپس جاؤ پھر محنت کرو پھر دعوت کا کام کرو اور ہاں تو فیل تمہارے قبیلے میں بڑے قیمتی لوگ رہتے ہیں اس لئے جاؤ ان پر محنت کرو اللہ اس کا نتیجہ تمہیں ضرور بتلائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے ساتھ حضرت تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے قبیلے میں پہنچے ان کا بیان ہے پھر میں نے دعوت کا کام شروع کیا میں دعوت دیتا رہا لوگوں کی سنتا بھی رہا لیکن اپنے کام پر میں لگا رہا یہاں تک کہ ہجرت کا وقت آ گیا کئی لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے میں اپنے قبیلے میں محنت کرتا رہا یہاں تک کہ ہجرت کو سات سال گزر گئے حضرت طفیل کا بیان ہے سن سات ہجری سات سال ہجرت کے گزر گئے اور میں نے اس وقت اپنے قبیلے سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ میں ایمان قبول کر چکے تھے میں سب کو لے کر مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہو حضور کے پاس پہنچتا ہو اور جب سان سن سات ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے والوں کو لے کر پہنچا تو میرے ساتھ میں اسی خاندان موجود تھے ایٹی فیملیز تھی جنہوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پونجی لے کر آیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے سب کے ایمان کو قبول کیا اور حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ وہ اسی خاندان جنہوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا اس میں جس نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لو حضرت طفیل فرماتے یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا بہرحال دعوت کے کام میں اور دین کی دعوت میں محنت تو کرنی پڑتی ہے شروع میں بہت مشقت اٹھاؤ تب جا کر اللہ رزلٹ بتلاتا ہے اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جملہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے حق کی ابتدا ناگواری سے ہوتی ہے حق کی انتہا کامیابی سے ہوتی ہے ہے حق کی ابتدا ناگواری سے ہوتی ہے کہ اچھا کام کرو شروع میں بہت حالات آتے ہیں بڑے ناگوار حالات آتے ہیں لیکن جم جاؤ تو اللہ اسی کام میں کامیابی نصیب فرماتا ہے اللہ یہ دعوت کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے ہمیں بھی اللہ دائل اللہ بنائے اور جتنا ہو سکے ہم اپنی اپنے گھر والوں کی اپنے دوستوں کی بھائیوں کی محلے والوں کی ملک والوں کی بلکہ پورے عالم کے لوگوں کی فکر کرے اور جتنا ہو سکے دعوت دعوت کا یہ کام نہیں کر نکلے اللہ ہمارے دعوت کے کام کو قبول فرمائے اور یہ دائیانہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے اور دعا کرو کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی دائل اللہ بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا اللہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین و والحمد لله رب العالمين